وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيرة شرك وعن عبد الله بن عمر عمر بن العاصم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة من ردت لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا سفر او الله عليه صلی اللہ <coughs> معزز بھائیوں جس دور میں اللہ رب العالمین نے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے اکثریت ان پڑھ کی تھی بدعقیدگی کی انتہا تھی اور توہم پرستی بدفالی بدشگونی کفر اور شرک جادو نوحہ ماتم اور انگنت بے شمار برائیاں اور بدعقیدگیاں ان کے ہاں پائی جاتی تھیں ایسے پراشعب دور میں تاریخ دور میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت و رسالہ سے سرفراز بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برے عقائد کا قلا کما کیا اور ان تمام برائے عقائد سے امت کو انسانیت کو سائے لوگوں کو ڈرایا یہ سفر کا مہینہ ہے سفر کے تعلق سے بھی ان کے زمانے میں یا دور جاہلیت میں بہت ساری بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں اس مہینے کو منحوظ سمجھتے تھے اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنا غلط سمجھتے تھے تجارت کرنے کو معیوب سمجھتے تھے اور یہ بدشگونی اور یہ بدفالی یہ جو برائی ہے ان کے یہاں یہ عام تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دور جاہلیت کی تمام برائیاں کم و بیش آج پورے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کوئی ایسی خامی اور غلطی بدعقیدگی نہیں ہے شرک سے لے کر کے کفر تک توہم پرستی سے لے کر کے بدشگونی تک اور اس طریقے سے اور جو بھی بدعقیدگیاں دور جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھیں افسوس کی بات یہ کہ آج مسلم معاشرے کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں سفر کا مہینہ آتا ہے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید بدعقیدگیاں ختم ہو گئی ہیں اور اسلام جو روشنی کا دین ہے توحید کا دین ہے جس نے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا تاریکی اور اس طریقے سے جاہلیت کا کا قلاقواں کیا یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ساری چیزیں کم و بیش آج بھی پائی جاتی ہیں سفر کا مہینہ آتا ہے سوالات کی بوچھار ہو جاتی ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں مصیبتیں اترتی ہیں فلاں فلاں نمازیں پڑھنا چاہیے فلاں فلاں دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو ان بلاؤں سے محفوظ رہ سکیں لوگ سوال کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ کیا منحوس ہے کیا سفر کے مہینے کے اندر یہ ساری بلائیں نازل ہوتی ہیں کیا سفر کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ دور میرے بھائی افسوس کی بات ہے یہ سب جو جاہلیت کی چیزیں تھیں آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں بدرج عتم پائی جاتی ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے شرک توہم پرستی بدشگونی بدفالی ان تمام بری چیزوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عامر رب العالمین آج کے خطب جمعہ میں اسی موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے گی کہ کیا محرم کا مہینہ منحوس ہے کیا محرم کا مہینے سے کو برا سگون سمجھنا چاہیے سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں محرم سے لے کر کے ذلحجہ تک ساری گھڑیاں اللہ کی پیدا کی یہ بھی مخلوق ہے جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے ہی سفر کا مہینہ بھی مخلوق ہے کیا ہمارے اندر کوئی نحوست ہے کہ آسمان زمین سے مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا ان کے اندر کوئی نحوست ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں میرے بھائیوں جب ہمارے اندر ہم مخلوق ہیں کوئی نحوست نہیں ہے تو سفر کا مہینہ اللہ نے بنایا ہے اس مہینے کے اندر نحوست کیسے ہو سکتی ہے اس مہینے کو برا سگنا بسگونی لینا کیسے ہو سکتا ہے جائے یہ چیز یہ تو زمانے جاہلیت کی چیز تھی جسے دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبوس فرمایا نحوست کہتے کسے ہیں نحوست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دیکھی جانے والی چیز سے یا سنی جانے والی چیز سے یا کسی معلوم چیز سے انسان کا برا شگون لینا یہ میرے لیے برا ہوگا بدنصیبی ہوگی بدبختی ہوگی غلط چیز ہوگی ہمارے لیے اور بمبئی کی زبان میں نحوست کو پنوتی کہتے ہیں جو بمبئی والے ہوں گے وہ سمجھتے ہوں گے کہ پنوتی کے معنی کیا ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی دکان پر جاتا ہے یا آدمی کہیں پر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو اگر کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو کہتا ہے یار تم نے پنوتی لگا رکھی ہے کوئی آدمی کسی دکان پر گیا اور کچھ دیر تک اگر کسٹمر نہیں آیا تو کہتا ہے تو بہت منہوس آدمی ہے اور تیری وجہ سے پنوتی لگی آج تک ابھی تک کوئی ہمارے پاس کسٹمر نہیں آیا یعنی یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے میرے بھائیوں کسی کو نحوست کہا جاتا ہے تو دیکھی جانے والی چیز آپ نے کوئی چیز دیکھ لیا آپ نے الو پرندے کو دیکھ لیا آپ نے کتے کو دیکھ لیا آپ نے بلی کو دیکھ لیا اس کو منحوس سمجھنے لگے اپنے لیے کہ ہمارے لیے منحوس ہوگا ہماری لیے نحوست ہوگی ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا شادی کے لیے جا رہے تھے سفر پہ جا رہے تھے تجارت کے لیے جا رہے تھے کیا کہ واپس آ گئے اور یہ ہمارے لیے بس سکونی ہے یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں کیوں بھائی کیا وجہ ہے کیوں آپ واپس آ گئے اس لیے کہ بلی نے راستے کو کاٹ دیا میں جا رہا تھا کوے کو چلاتے ہوئے ہم نے سن لیا کائیں کائیں کرتے ہوئے یا اس طریقے سے کتے کو راستے کو کاٹتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا میرے سامنے سے کالا کتا گزر گیا اس لیے میں واپس آ گیا کیونکہ یہ میرے لیے برا شگون ہے وہی جو ہندو لوگ نہیں سمجھتے ہیں برا شگون کرتے مناتے ہیں وہی چیز نعوذ باللہ مسلمانوں کے اندر آ گئی تو کسی دیکھی جانے والی چیز سے انسان کو برا شگون لینا دکان آپ کھولنے جا رہے تھے کوئی کسی اپاہج کو آپ نے دیکھ لیا کسی فقیر تنگ دست اور محتاج کو دیکھ لیا وہ آپ کے پاس آ گیا ہاتھ پھیلا دیا کہ بھائی کچھ اللہ کے واسطے دے دیجئے آپ اسے کیا سمجھتے ہیں منوج سمجھنے لگے ابھی بہنی نہیں ہوئی بہنی بھی کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں بہنی کا مطلب یہ کہ ابھی کوئی کسٹمر آیا ہی نہیں ابھی میں نے کوئی سامان بیچا ہی نہیں شروعات بھی نہیں ہوئی کہ مانگنے والا پہلے آ گیا استخر اللہ یہ تو خیر کی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کے ذریعے سے اپنے دن کی شروعات کی ہے آپ نے دکان کھولا اس سے پہلے اللہ کی راہ میں آپ نے کسی غریب کی محتاجگی کو دور کر دیا یہ آپ کے لیے تو اچھی بات تھی سعادت کی علامت تھی آپ نے اسے اپنے لیے برا شگون سمجھ لیا اس لیے کہ آپ کے عقیدے کے اندر کمی ہے آپ کے دل کے اندر فطور ہے آپ کے دل پر اللہ پر مکمل یقین نہیں ہے مکمل اللہ پر توکل بھروسہ نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کو انسان برا شگون سمجھتا ہے اس لیے انسان ان چیزوں سے بدشگونی اور بدفالی لیتا ہے سنی جانے والی چیز کیا ہے آپ نے کوے کی آواز سن لیا الو کی آواز سن لی آپ نے کتے کو چیختے ہوئے اور چلاتے ہوئے آپ نے سن لیا ان جانوروں کی آوازوں کو سننے کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ برا شگون ہوگا معلوم چیز کیا ہے معلوم چیز یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ کسی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں جیسے سفر کا مہینہ ہے سفر کے مہینے میں زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ شادی نہیں کرتے تھے یا اس طریقے سفر کے مہینے میں لوگ تجارت نہیں کرتے تھے سفر کے مہینے کو لوگ برا سمجھتے تھے تو سفر کے مہینے کو ہم برا سمجھیں جیسے آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلائیں اسی مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں پورے سال کی بلائیں کہتے ہیں کہ لگ اسی مہینے کے اندر نازل ہوتی ہیں اس لیے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا چاہیے باہر زیادہ مت نکلو یہ نماز پڑھو یہ دعا کرو یہ ذکر کرو یہ وظیفہ لے لو ہم سے وظیفہ پڑھو گے بیڑا پار ہو جائے گا ساری بلائیں تم سے دور ہو جائیں گی نہ عزب اللہ میں یہ لوگ سمجھتے ہیں یا اس طریقے سے کسی آنکڑے کو آپ نے منحوس سمجھ لیا کوئی نمبر ہے آپ کے پاس لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں تیرا کا نمبر عام طور سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں حالانکہ سب سے جو دوسری جو عظیم جنگ ہوئی تھی جنگ بدر اس جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد ہی تین سو تیرہ تھی سارے آنکڑے سارے گنتیاں سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں لہذا کسی مخلوق کے اندر کوئی کسی کے اندر کوئی میرے بھائی نحوست نہیں ہے نحوست انسان کے اندر ہے اگر انسان اس مہینے کا فائدہ نہ اٹھائے اس مہینے کے اندر نیک عمل نہ کرے اچھا عمل نہ کرے مہینہ اس کے لیے برا یہ یہ اس کے اس کا برا عمل ہو سکتا ہے لیکن کوئی مہینہ برا نہیں ہوتا کسی مہینے کو اللہ براہمی نے برا نہیں بنایا ہے کسی مہینے کے اندر وسط نہیں رکھی ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ حرب العامین نے بعض مہینوں کو بعض پر فوقیت دی ہے فضیلت دے رکھی ہے لیکن کسی مہینے کے اندر کوئی نوسط نہیں ہے رمضان کا مہینہ سب سے بابرکت مہینہ ہے لیکن بابرکت مہینہ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی اس مہینے کے اندر نیک کام نہ کرے روزہ نہ رکھے یہ بابرکت مہینے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا تو کیا مہینے کے اندر نوسط آ گئی نہیں غلطی اس کے عمل کے اندر ہے اس نے اس مہینے کا فائدہ نہیں اٹھایا اس مہینے کے اندر اس نے نیک امال نہیں کیے جو فرض کیا اللہ ابراہیم روزہ رکھنا وہ روزہ نہیں رکھا یہ اس کی اپنی اپنی بدامالی ہے اس میں مہینے کا قصور کیا کہ رمضان کا مہینہ غیر مسلموں کو نہیں ملتا ہے انہیں بھی ملتا ہے لیکن کوئی فائدہ ہے نہیں اس لیے کہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں نبی پر ایمان نہیں آخرت پر ایمان نہیں روزہ نہیں رکھتے اور روزہ رکھیں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ پر ان کا ایمان نہیں تو اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ اللہ رب العامی نے بعض مہینوں کو بعد پر فوقیت تو دے رکھی ہے لیکن کسی مہینے کے اندر کوئی نوست نہیں ہے اللہ رب العالمین نے دنوں کو بعض دنوں کو بعد پر فوقیت دے رکھی ہے جمعہ کا دن پورے ہفتے میں سب سے افضل دن ہے سب سے بہتر دن ہے اسی دن اللہ رب العالمین حضرت آدم کو پیدا کیا ان کی وفات بھی ہوئی جنت سے ان کو نکالا گیا اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی اسی دن ایک ایسی گھڑی ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے یہ افضل دن ہے میرے بھائیو جمعہ کا دن لیکن کسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی نحوست نہیں رکھی کسی مہینے کو اللہ رب العالمین نے برا نہیں سمجھا کہ فلاں مہینہ برا ہے جمعہ ہے اس لیے افضل نہیں تو سارے مہینے سارے دن اللہ رب العامین کے بنائے ہوئے ہیں کسی کو برا سمجھنا بدعقیدگی رکھنا میرے بھائیوں یہ زمانے جاہلیت کی چیز ہے جسے اسلام کے اندر دفن کر دیا گیا ہے لیکن آج انہیں چیزوں کو اکھاڑا جا رہا ہے اور انہیں چیزوں انہیں بدعقیدگیوں کو انہیں بدعت و خرافات کو مسلمانوں کے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کہا جاتا ہے نحوست اللہ رب العالمین شاہ فرمایا وہی ہم سسک اللہ بدورفلا شفا اللہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہیں ارد کا بخیر اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے فلا راد دل فضل اللہ کے فضل کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے کوئی نقصان پہنچنا چاہے پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اس نقصان کو آپ سے روک نہیں سکتی ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوں جو چھوٹے سے تھے آپ کے پیچھے سواری پر سوار تھے ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرمایا تھا جو آپ نے انہیں عقیدے کی تعلیم دی تھی انہی میں سے آپ نے یہ بھی فرمایا ولئن الانس والجن ان ان ان يضروك يضروك بشيء بشيء بشيء لن الا الا ما ما كتبه الله الله عليك وان ولو اجتمعوا ينفعوك ينفعوك ينفعوك كتب لك اللہ کے سن فرمایا تھا اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جن اللہ رب العالمین نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہاری قسمت کے اندر لکھ دیا ہے ہمارے قسمت اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا اس لیے میرے بھائیوں یہ ساری بدعقیدگیاں ہیں جو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہی خیر دینے والا ہے وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے انسان اگر کسی مہینے سے بدشگونی لیتا ہے تو گویا کہ اللہ العالمین پر اس کا توقل نہیں ہے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تقدیر پر اس کا گویا کہ ایمان نہیں ہے اسی لیے ایسی چیزیں کرتا ہے ایسی باتیں کرتا ہے جبکہ تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو اگر یہ سمجھتا ہے کہ محرم صبر کا مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے صبر کا مہینہ ہمارے لیے برا ہے تو گویا کہ اس کا تقدیر پر ایمان ہی نہیں اس کو کیسے معلوم کہ مہینہ تمہارے لیے برا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتایا نا عبد اس کو کیسے معلوم کیا اس کا اس کی عقل کہتی ہے کیا اس کا دماغ کہتا ہے کیوں کہتا ہے ایسا اللہ رب العالمین پر انسان کو حسن زن رکھنا چاہیے اسلام حسن زن کی تعلیم دیتا ہے اسلام کسی کے بارے میں برا سوچنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے چاہے آپ کے اپنے بھائی ہوں آپ کے والدین ہوں آپ کے دوست احباب ہوں آپ کے پڑوسی ہوں کوئی بھی ہوں ہر ایک کے تعلق سے انسان کو حسن زن رکھنا چاہیے اچھی امید رکھنا چاہیے اگر آپ اچھی امید رکھو گے لوگ آپ کے ساتھ اچھی امید رکھیں گے اگر کسی کے بارے میں برا سوچو گے لوگ بھی آپ کے بارے میں برا سوچیں گے اس لیے ہمیشہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے تم میں سے کسی کو موت نہ آئے اللہ ایک اللہ براہین کے اوپر حسن نے رکھنے والا انسان کو حسن در رکھنا چاہیے کہ مہینے ساری چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں سب کے اندر ہمارے اللہ نے خیر رکھا ہے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہے ہر چیز کے اندر اللہ برہامن ہمارے لیے خیر رکھا ہے اس لیے انسان کو یہ عقیدہ اللہ اور کے تعلق سے رکھنا چاہیے یہ جو نحوست ہے میرے بھائیوں یہ بہت پرانی چیز ہے زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے اور اس سے پہلے بھی جو قومیں گزر چکی ہیں ان قوموں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی تھی لوگ انبیاء کرام سے نوسط لیا کرتے تھے لوگ انبیاء کرام سے نوسط لیا کرتے تھے اللہ رب العامین نے حضرت صلی علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم نے ان سے نوسط رہنا شروع کر دیا کہا جب سے یہ آئے ہیں جب سے مصیبت ہی مصیبت ہے پریشانی ہی پریشانی ہے جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر یہاں کسی کے بچ... یہاں کسی بچی کی ولادت ہو جائے یا اس طریقے سے کوئی لڑکا پیدا ہو جائے کوئی عیب ہو تو کہتے ہیں جب سے یہ پیدا ہوا ہمارے گھر کے اندر نوست ہی نوست رہی تھی نقط بلّہ نے استخر اللہ یہ کیا ہے میرے بھائیوں یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں اس کا بدعقیدہ رکھے تو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے انبیاء کرام کے بارے میں سمجھتے تھے کہ جب سے یہ آئے ہیں جب سے ہمارے پاس مصیبتیں ہیں اس سے پہلے مصیبتیں نہیں تھیں میرے بھائیوں جبکہ انبیاء کرام اس کائنات دھرتی پر سب سے افضل لوگ ہوتے ہیں سب سے مقدس لوگ ہوتے ہیں اللہ العالمین پہ نبوت و رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے ایسے اچھے لوگوں کے بارے میں ان کا یہ بات عقیدگی پائی جاتی تھی موس علیہ السلام جب مبوس کیے گئے بنو اسرائیل نے ان سے بدگمانے شروع کر دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر مبوس کیے گئے تو جب ان پر قحط آتا تھا مکے والوں کے اوپر یا اس طریقے سے اور مصیبتیں آتی تھی تو کہتے تھے جب سے یہ آئے ہیں تب سے یہ مصیبتیں آئی ہیں اس سے پہلے مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں آتی تھیں حالانکہ پہلے بھی مصیبتیں آتی تھیں پہلے بھی ان کے ساتھ پریشانیاں لائق ہوتی تھیں لیکن اس پریشانی کو اس ہستی سے جوڑ دیا کرتے تھے جو ہستی اس کائنات کی ایمان ہے جو ہستی اس کائنات میں سب سے افضل ہے جو سب کے لیے رحمت العالمین بنا کر کے بھیجے گے شفیع المجرمین بنا کر کے بھیجے گے اتنی عظیم مقدس ہستی کے ساتھ نوز باللہ تمام برائیوں کو پریشانیوں کو جوڑ دیا کرتے تھے یہ مکہ کے مشرقین کا عقیدہ تھا آج یہ مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ کوئی انسان کسی کو برا سمجھتا ہے کسی دوست کو کسی بیٹے کو کسی بیٹی کو یا پڑوسی کو جب سے یہ پڑوسی آیا ہے تب سے ہمارے ساتھ برا ہی برا پنوتی لگی ہوئی ہے جب سے فلاں کے ساتھ ہماری شادی ہوئی جب سے اس کے ساتھ رشتہ ہوا ہمارے ساتھ ہمیشہ برا ہی برا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بدعقیدگی کسی بھی مہینے کے تعلق سے رکھنا یہ سراسر دور جاہلیت کی پیداوار ہے دور جاہلیت کے اندر چیزیں پائی جاتی تھیں ان کو دفن کرنے کی ضرورت ہے آج یہ مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو رائج کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہم ہاں مجرم ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں کوئی بری چیز رائج کرتا ہے تو جب تک اس پر عمل ہوگا اس کا گناہ اسے ملتا رہے گا اور اگر کوئی آدمی کسی علاقے کے اندر کوئی اچھی چیز رائج کرتا ہے کوئی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے جب تک اس سنت پر عمل کیا جائے گا اس وقت تک اس کو جو جتنے لوگ بھی عمل کریں گے اسے اس کا اس کا جو ہے ثواب ملتا رہے گا اور اگر کوئی بدعقیدگی کوئی انسان کسی بری چیز کو رائج کرتا ہے کسی سنت کو مردہ کرتا ہے کوئی غلط چیز کو رائج کرتا ہے جب تک لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے وہ گنا ان تمام لوگوں کا گنا اس آدمی کی گردن میں رہے گا اور قیامت کے دنوں جواب دہ ہوگا ایسے مولویوں کو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے جو سفر کا مہینہ آتے ہی اس طرح کی بدعقیدگیاں لوگوں کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے قیامت کے لیے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ بدعقیدگی جو امت کے اندر پھیلائی ہے کیوں پھیلائی تھی ان سارے لوگوں کا گناہ اسی آدمی کے سر پر جائے گا جو اس طرح کی بری بات دین کے اندر کرتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے من علیہ دین سے ہوا مقد من النار جو ہمارے اوپر جھوٹ گلتا ہے اس ایسے آدمی کا ٹھکانا جہنم ہے یہ دین ہے میرے بھائیوں کوئی آپ کے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ آپ جس کے جس کھیت کے اندر چاہے مولی بوئیں چاہے شرجم بوئیں چاہے کوئی اور چیز کریں اللہ کا دین ہے اس کے نبی کی شریعت ہے اللہ کے دین کے اوپر اللہ کے نبی پر جھوٹ گلنا یہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی طرف بلاتا ہے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر چلاتا ہے جو اللہ کے سر کے بارے میں جھوٹی حدیثیں کرتا ہے جھوٹی جھوٹی حدیثیں کر کر کے معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا نوز اخبل یہ سفر کا مہینہ ایسا ہے ویسا ہے استغفر اللہ ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ خوف اٹھ چکا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بات ہم بتائیں وہ آگ بگولا ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے انتقام لیں گے اگر ان کے بارے میں کہیں کہ تم نے ایسی بات کہی ہے تمہارے گھر کے اندر ایسا ہے تمہارے باپ نے ایسی بات کہی تم نے ایسی بات کہی اگر لوگوں کے سامنے کہیں اس نے وہ بات نہ کہی ہو کتنا نہ ناراض ہوگا ہمارے نبی کے اوپر اس جو ہے نبی نبی کائنات کے اوپر رحمت اللہ عمیر کے اوپر جھوٹی بات کہی جاتی ہے اور اس کے کانوں پر تک نہیں روکتی ہے اور ہم بھی مجرم ہیں میرے بھائیوں ہمارے بھی جو واٹس ایپ جو چلانے والے لوگ ہیں جو دیکھنے والے ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے دین حاضر کرتے ہیں ان کو بھی جرم ہے وہ جو بھی چیز پاتے ہیں اسے لوگوں کے اندر فارورڈ کر دیتے ہیں کفا بل مارے بن یوں حد سب کل انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے اندر عام کرتا پھرے تحقیق کرو میرے بھائیوں دین تحقیق کا نام ہے دین سنی سنائی چیزوں کا نام نہیں دین تقلید کا نام نہیں ہے دین اتباع کا نام ہے دین تحقیق کا نام ہے تحقیق کیجیے آپ نے آپ کے پاس کوئی بات پہنچی کہاں تک ہے کتاب و سنت کے موافق ہے قرآن و حدیث کے صلاح صالحین کے قو فہم کے مطابق ہے آپ اسے اس پر عمل کیجیے لوگوں تک پھیلائیے آج دین کے معاملے بھی ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے اور ہمارے جو آپسی معاملات اس کے بارے میں بھی اور یہ چیز پائی جاتی ہم نے کسی بھائی کے بارے میں کوئی بات سنی کسی دوست کے بارے میں کسی بھی گھر کے بارے میں تحقیق کے بغیر لوگوں کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا وہ تو ایسا کرتا ہو تو ایسا کرتا ہو تو ایسا کرتا نا اس بلّہ ایسی بدگمانیاں اور ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر آئے ہیں یہ سب زہر حلال ہے میرے بھائیوں یہ جو رشتہ ہے محبت کا عقیدت کا دوستی کا اس رشتے کو توڑ دینے والی چیز ہے اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اگر آپ کسی کے بارے میں برا سمجھے تو آدمی بھی آپ کے بارے میں برا سمجھے گا یہ آپ یاد رکھیے گا اس بات کو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ اس کے دل کے اندر نفرت ڈال جاتی ہے اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہو وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا وہ بھی آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا اس لیے پیمانہ بدلیے اور اپنے عقیدے کی صلاح کیجیے دلوں کو صاف ستھرا رکھیے آئینے کے معنی رکھیے اور دلوں میں کسی خلاف کوئی حسد بخ اور اناج اور کینہ اور کپڑ اور نفرت نہ رکھیے اگر آپ رکھیں گے کسی کے تعلق سے آپ کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا کہ جو سفر کا مہینہ میرے بھائی ہو یہ کوئی برا مہینہ نہ نظب اللہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک مہینہ ہے جیسے اللہ رب العالمین نے بارہ مہینے بنائے انہیں میں سے اللہ رب العالمین نے ماہ سفر کو بنایا اور سفر کی تاریخ پر یہ سفر کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے بڑے بڑے واقعات تاریخی غزوات پیش آئے سب سے پہلا غزوہ غزت البوا ہے غزل بدر سے پہلے یہ سفر کے مہینے کے اندر پیش آیا سفر کے مہینے کے اندر پیش آیا خیبر کی جنگ لی گئی یہودیوں کے ساتھ وہ خیبر کے جو خیبر فتح ہوا وہ سفر کے مہینے کے اندر فتح ہوا سفر کے مہینے کے اندر واقعہ پیش آیا تھا جو خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا جو یہودیوں کے ساتھ جنگ پیش آئی تھی وہ سفر کسی مہینے کے اندر پیش آئی تھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا لشکر تیار کیا تھا رومیوں کے مقابلے کے لیے اور اس کا کمانڈر بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو آپ نے صبر کے مہینے ہی میں اس لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا تھا یہ اور بات ہے کہ جب بیمار ہو گئے اور ابھی الاول کے بارہ مہینے میں بارہ تاریخ کی آپ کی وفات ہو گئی آپ کی وفات کے بعد وہ لشکر بھیجا گیا حضرت بکر کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ جس لشکر کو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا تھا اس لشکر کو انہوں نے ہمارے نبی وفات کے بعد لشکر کو رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا یہ کس مہینے میں اس کی شروعات ہوئی تھی کس مہینے میں اللہ کے کارڈر آیا تھا کس مہینے میں آپ نے حکم دیا تھا سفر کے مہینے میں یہ غزوہ روم جو ہوا تھا سفر کے مہینے میں اس کی تیاری ہو گئی تھی خالد بن ولید امر آس جیسی بڑی بڑی شخصیتیں صبر کے مہینے کے انسان لے کر کے آئیں ہمارے بھی کی شادی خدیجہ بن خالد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے صبر کے مہینے میں ہوئی تھی حضرت فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوئی تھی کتنی شادیاں گناؤں میں آپ کو کتنے واقعات میں آپ کو بناؤں یہ صرف میں نے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ورنہ تاریخ بھری پڑی ہے ہماری روشن تاریخ ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے کہ سفر کے مہینے میں کتنے بڑے بڑے واقعات تاریخی واقعات جن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو صاحب کرام کو اور بعد کے دوار کو فتح سے ہمکنار کیا تھا یہ لمبی تاریخ ہے اگر تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جائے لہٰذا میرے بھائیوں کوئی مہینہ اللہ العالمین روشنی بنانا آج نظر سارے مہینے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ولا حامتا والا سفر اسلام کے اندر چھوت چھات نہیں ہے زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے کوئی بیمار کے پاس جائے گا ضرور بیمار ہو جائے گا ہمارے بال فرما کی لا ادوا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر بیماری منتقل ہوتی تو اللہ کی مشیت کے بعد ہوتی ہے اللہ چاہتا ہے بیماری منتقل ہو تب ہوتی ہے اور ہر بیماری منتقل نہیں ہوتی اس لیے ہمارے بھی ان کے عقیدے کے ابتال کیا کہ بیماری کے اندر تاثیر نہیں ہے چھوت چھات نہیں ہے اگر بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسان میں ایک جانور سے دوسرے جانور میں ایک جگہ سے دوسرے جانور اگر بیماریاں منتقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتی ہے بیماریوں کے اندر تاثیر نہیں ہے بیماریوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیماریوں منتقل ہو جائیں کتنے بیمار کے پاس ہم جاتے ہیں یاد کرنے کے لیے اسلام نے حکم دیا کہ بیماروں کی یاد کرنے کے لیے جاؤ بیمار کی یاد کرنا دین کے اندر بڑے و کا باعث اگر بیماریاں منتقل ہوتی تو کوئی انسان بچتا ہی نہیں تندرست سارے لوگ بیمار ہو جاتے تو کم و بیش ہر انسان کسی نہ کسی مریض کی عادت کے لیے ضرور جاتا لہذا ہمارے بھی اس عقیدے کی نفی فرمائی کہ لا دوا اسلام کے اندر چھوت چھات نہیں ہے ولا ہامتا اور اسلام کے اندر ہاما بھی نہیں ہاما کیا ہے ہما الو پرندے کو ہما کہا جاتا ہے یا یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ اگر کسی انسان کو قتل کر دیا گیا اور اس کا قصاص نہیں لیا گیا تو ایک پرندہ الو کی شکل میں آتا ہے اور جس جو مقتول ہے اس کے ورثہ کے گھر پر آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر کے اس کی روح کو اس وقت تسلی نہیں ہوگی جب تک تم اس سے قصاص نہیں لے لو گے یہ زمانے جاہریت کی بدعقیدگی تھی چڑیے کو کیا معلوم کہ اس کا قصاص لیا گیا کہ نہیں لیا گیا اس کو کیا معلوم کسی کو نہیں معلوم جو اس سے متعلق انہیں کو معلوم ہوتا ہے انسان کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں کے بارے میں کساس لیا گیا نہیں لیا گیا جو اس سے متعلق ہیں جو ان کے ورثہ انہیں کو معلوم ہوتا ہے تمہارے بتا کہ ولا حامہ اسلام کے اندر حامہ نہیں ہے ولا سفر لا ادوا ولا ہام ادوا ولا تیرا تھا اور تیرا بھی اسلام کے اندر نہیں ہے تیرا کیا ہے بدسگونی لینا ہے لینا ہے کسی کو برا سمجھنا زمانے جاہلیت کے اندر لوگ چڑیا اڑایا کرتے تھے اگر چڑیا دائیں طرف جائے الحمدللہ اچھی چیز ہے کام کر لیتے تھے اور اگر چڑیا بائیں طرف جائے تو نہیں نہیں یہ برا ہوگا ہمارے لیے واپس آ جاتے تھے یہ کی انتہا میرے بھائی کو ایک انسان اس چڑیا کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے اسی اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اختیار تو شرک ان تیرا شرک ہے بس وہ نہیں شرک ہے اگر کوئی آدمی کسی کو دیکھ کر کے اپنے کام کو روک دیتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بڑا شرک کرتا شرک اکبر ہے یہ ایسے آدمی کے لیے معافی نہیں ہوگی اس نے اللہ کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا اس نے چڑیا کو نفع نقصان کا مالک سمجھا بلی کو کتے کو نفع نقصان کا مالک سمجھا اللہ اور کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھا اس نے اس لیے ہمارے تیرا تو شرک ان تیرا بشگوری لینا اسلام کے اندر شرک ہے ہمارے بھی نے اسے منع فرمایا یہ بھی اسلام کے اندر ہماری جاہریت کے اندر چیز پائی جاتی تھی تو ہمارے بھی نے آ کر کے اس کو منع کیا کہا کہ نہیں اسلام کے اندر کوئی بشگونی نہیں اسلام تو حسن زن کی تعلیم دیتا ہے اسلام اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اسلام تو اچھائیوں کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے آیا ہے یہ بدعقیدگی یہ توہم پرستی اور یہ بدزنی یا بدشگالی شگونی ان تمام چیزوں کا جن سے بھی بد کا لفظ لگا ہوا ہے اسلام سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے اسلام میں ایسے لوگوں ایسی چیزوں کی کوئی جگہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے ہمارے اس سے منع فرمائے الا ولا حامہ اور نہ ہی حامہ اور حاما کی تفصیل میں نے بیان کی ولا سفر اور نہ اسلام کے اندر ماہ سفر منحوس ہے ہمارے بھی نے صاف لفظ میں فرما دیا اسلام کے اندر سفر کا مہینہ منوس نہیں ہے مر سمجھو منحوس اسے اس اللہ نے کسی بھی مہینے کو منوس نے بنایا اور یہ تعریفیں بھی کی گئی ہے سفر کی ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے محرم کے مہینہ چونکہ حرمت والا مہینہ ہے تو سفر کے مہینے کو محرم بنا دیتے تھے اور سفر کے مہینے کو محرم اور محرم کے مہینے کو سفر بنا دیا کرتے تھے یعنی مہینہ بدل دیا کرتے تھے تقدیم اور تاخیر کر دیا کرتے تھے اسلام کے اندر محرم سے مہینے کی شروعات ہوتی ہے دلجا پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہے وہ لوگ کیا کرتے تھے محرم کے مہینے میں جنگ کرنا کسی سے تو محرم کے مہینے میں جنگ کرنا حرام تھا تو کیا کرتے تھے محرم کے مہینے کا نام بدل دیتے تھے کہتے تھے نہیں یہ محرم نہیں ہے سفر کا مہینہ ہے چلو جنگ کر لو اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اسے محرم کا مہینہ بنا دیں گے ان کے اس عمل کو اللہ رب العالمین نسی سے تعبیر کیا ہے نسی کہتے ہیں کہ آگے پیچھے کر دینا اور آگے پیچھے کر دینا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے بڑا کفر ہے یہ کیونکہ جو ترتیب اللہ رب اللہ نے رکھی ہے وہ ترتیب باقی نہیں رہ جاتی ہے محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور جا کر کے لجا پر ختم ہو جاتا ہے اس لیے وہ ترتیب جو اللہ نے بنائی آسمان مہینوں کی وہ ترتیب ختم ہو جاتی ہے اس لیے اللہ رب اللہ نے ان نمن نسی اور زیادت یہ نسی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر کی انتہا ہے یہ یہ کفر کی انتہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ رب العامین نے جس مہینے کو حرمت قرار دیا اس مہینے کو حلال کرنا ہے اور جس مہینے کو اللہ رب العامین نے حرام قرار نہیں دیا اس مہینے کو تم نے حرام قرار دے دیا یہ بھی غلط ہے سفر کا مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے محرم کا مہینہ حرمت والا اس لیے محرم کے مہینے کو حرمت والا مانو سفر کے مہینے کو حرمت والا مت مانو دلیجا کے مہینے میں قربانی ہوتی ہے اگر کوئی آدمی دلیجا کو محرم کا مہینہ بنا دے محرم کو دلیجا کا مہینہ بنا دے محرم کے مہینے میں قربانی کر لے اور دلیجا کے مہینے میں قربانی نہ کرے اس کا عمل باطل ہے کفر کی انتہا ہو جائے گی اگر ایسا کوئی کرتا یہی سیکھ زمانۂ جاہلیت کے اندر تھی کہ لوگ صبر کے مہینے کو محرم اور محرم کے مہینے کو صبر کہہ دیا کرتے تھے تو ایک تفسیر علماء نے یہ بھی فرمائی جو بھی تفسیر ہو بہرحال ماہ سفر کے اندر کوئی نوست نہیں ہے آج ہمارے یہاں کیلنڈریں پائے جاتے ہیں کچھ طرح جنتریاں ہوتی ہیں اس کے اندر سفر الخیر لکھتے ہیں سفر المظفر لکھتے ہیں کیوں وہی بدعقیدگی ہے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ برا مہینہ تو الخیر لکھ دیں گے تو خیر ہو جائے گا کیا خیر لکھ دینے سے خیر ہو جائے گا خیر کا کام کرو گے تب خیر ہوگا کہہ دینے سے کوئی خیر نہیں ہوتا آپ نے کہا یہ مہینہ میلے بابرکت نماز بھی نہ پڑھیے ظلم کیجیے شرک کیجیے کفر کیجیے بدعت و خرافات کیجیے کہہ دینے سے برکت ہو جائے گی کہنے سے برکت نہیں آتی ہے عمل کر کے دکھانا پڑے گا اسلام عمل کا نام ہے صرف نظریات کا نام نہیں ہے اگر نظریات کا نام ہوتا تو نبی کو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ہمارے نبی نے عمل کر کے دکھایا پریکٹیکل کر کے دیکھا اسلام نظریات کا نام نہیں ہے کہ اسلام میں نماز فرد خلاص یہ جان رکھو عقیدہ رکھو نماز فرد خلاص یہ کافی نہیں عمل کر کے دکھانا آپ کو آپ کا عمل اس عقیدے کی آپ کے اس ایمان کا ثبوت ہوگا اگر آپ عمل نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کو فرض نہیں مانتے تو سب سے اہم چیز ہے اسلام کے اندر ہم بھی کہتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں اس کے مطابق عمل نہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کے دل کے اندر ہے اور اس آپ نے عمل کے ذریعے سے گویا کہ اس کے اس کو ثابت کر کے نہیں دکھایا اسلام عمل کا نام ہے اسے دنیا کو داؤ عمل کہا جاتا ہے عمل کرنے کا گھر ہے دنیا میرے بھائیوں اس لیے اسلام کے اندر یہ بدعقیدگیاں نہیں ہیں تو سف الخیر لکھنا سف المظفر لکھنا یہ اسی بدعقیدگی طرف جو ہے اشارہ کرنے والا لفظ ہے کو سمجھتے ہیں کہ برا مہینہ ہے تو الخیر لکھ دیں گے تو ہمارے لیے خیر ہو جائے گا تو میرے بھائیوں یہ اسلام کے اندر یہ بدعقیدگی انتہائی سم قاتل ہے یہ یہ ایک زہر ہے میرے بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے جو آج ہمارے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر جو ہے راج ہوتا جا رہا ہے جو انسان بدسگونی لیتا ہے یا کسی کو برا سمجھتا ہے میرے بھائیوں چار یہ چیزیں چار وجوہات کی بنا پر یہ چیزیں توحید کے خلاف ہوتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا اللہ پر توقل ختم ہو جاتا ہے اور اللہ پر توکل کرنا اعتماد کرنا یہ توحید ہے نمبر دو ایسا انسان تقدیر کا منکر ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے تقدیر پر ایمان نہیں لایا ہے یہ سمجھتا کہ اس ہے ساری چیزیں میں ہو رہی نہیں تقدیر کا گویا کہ اس نے انکار کر دیا تیسری چیز یہ میرے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا گویا کہ مالک سمجھتا ہے یہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہمارے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں تھے دنیا میں کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نفع نقصان کا مالک اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ ربامن کی داد وہی نفع دینے والی داد اسی کے ذریعے سے جو ہے نقصان کو دو ختم کیا جاتا ہے وہی ختم نقصان کو ختم کرنے والی ذات لہذا نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا یہ اللہ العالمین کے ساتھ شرک اکبر ہے چوتھی چیز یہ کہ اللہ العالمین پر یہ بدزنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان بدزنی کا شکار ہے تبھی انسان اس طرح کی باتیں سوچتا ہے کہ مہینہ میرے لیے برا ہے تو میرے بھائیوں خلاصے گفتگو یہ ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ کوئی مہینہ منہوس نہیں ہے کوئی گھڑی منہوس نہیں ہے کوئی وقت منہوس نہیں ہے کوئی انسان منہوس نہیں ہے کوئی ذات منہوس نہیں ہے انسان کو چاہیے جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس دین پر کما حق عمل کرے وہ مہینہ وہ دن وہ گھڑی وہ لمحہ اس کے لیے خیر کا لمحہ ہوگا وہ گھڑی اس کے لیے خیر کی گھڑی ہوگی لہذا یہ بدعقیدگیاں یہ زمانۂ جاہریت کی چیزیں ہیں اور زمانۂ جاہریت کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں ہمارے بھی نے سب کو قدموں کے نیچے دفن کر دیا ہے لہذا ان تمام چیزوں کو اکھاڑنے کی ضرورت نہیں ساری چیزیں متفون ہو گئی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں اسلام ان تمام چیزوں سے مبرہ اور پاک ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ہر ہمیں بدعقیدگی سے محفوظ رکھے اللہ ہر ہمیں عقید توحید ہمارے دلوں کے اندر پیوست کرے اللہ ہر ہمیں توحید پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اپنے اور دین پر قائم رکھے ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلمہ توحید توحی جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ ابراہین ہمیں خبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ ابراہین محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اللہ ابراہین ہم سب کو جگہ نصیب فرمامین بارک اللہ علیہ القف القاندیم ونافان ویاکم بالآیات ذکیل حکیم ان تعالی جواد الکریم الرحیم